یاحیہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے مدائن میں سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے غلام عیسیٰ کی اقتدا میں نماز جنازہ ادا کی انہوں نے پانچ تکبیرات کہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا مجھے وہم ہوا ہے نہ میں بھولا ہوں میں نے تو اسی طرح تکبیرات کہیں ہیں جس طرح میرے آقا سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہی تھی انہوں نے ایک جنازہ پڑھا اور پانچ تکبیرات کہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا میں بھولا ہوں نہ مجھے وہم ہوا ہے بات یہ ہے کہ میں نے اسی طرح تکبیرات کہی ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی آپ نے پانچ تکبیرات کہی ہیں حدیث نمبر اکتیس سو اناسی مصنط احمد